شم کی مانند جلتے جائیے زیست ہے آخر پگھلتے جائیے شم کی مانند جلتے جائیے زیست ہے آخر پگھلتے جائیے ان کی آنکھوں میں کبھی گر دیکھیے اشک تو موتی میں ڈھلتے جائیے ان کی آنکھوں میں کبھی گر دیکھیے اشک تو موتی میں ڈھلتے جائیے بارہا گریے مگر اس شرط پر بارہا گریے مگر اس شرط پر بارہا خود ہی سنبھلتے جائیے زندگی کچھ اس طرح کریے بسر زندگی کچھ اس طرح کریے بسر آگ میں سونے سا جلتے جائیے زندگی کچھ اس طرح کریے بسر آگ میں سونے سا جلتے جائیے ان کی نظروں کو بدلتا دیکھیے اپنی حسرت کو بدلتے جائیے ان کی نظروں کو بدلتا دیکھیے اپنی حسرت کو بدلتے جائیے اور دکھیے ایسے جیسے ہو خندہ گل دکھیے ایسے جیسے ہو خندہ گل چاہے کانٹوں ہی میں پلتے جائیے دکھیے ایسے جیسے ہو خندہ گل چاہے کانٹوں ہی میں پلتے جائیے ہو چکے آخر گرفت عشق اب ہو چکے آخر گرفت عشق اب حادثوں کے بیچ پلتے جائیے چار ہی دن ہے گزر گلشن میں گو چار ہی دن ہے گزر گلشن میں گو گائیے نغمے نکلتے جائیے چار ہی دن ہے گزر گلشن میں گو گائیے نغمے نکلتے جائیے اور روئیے رونے سے آخر کیا حجر روئیے رونے سے آخر کیا حجر اس بہانے خود سے ملتے جائیے روئیے رونے سے آخر کیا حجر اس بہانے خود سے ملتے جائیے اور نام کریے کچھ جہان عشق میں نام کریے کچھ جہان عشق میں کیا یہاں سے ہاتھ ملتے جائیے نام کریے کچھ جہان عشق میں کیا یہاں سے ہاتھ ملتے جائیے میت جن کے ہو رہے ان کے لیے میت جن کے ہو رہے ان کے لیے شم کی مانند جلتے جائیے میت جن کے ہو رہے ان کے لیے شم کی مانند جلتے جائیے